اب سورہ زخرف آ رہی ہے یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہے حامین ول وہ بھی اگلی سورت بھی سورہ دخان بھی اور دونوں میں ایک اور شہد جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام کتاب میں ہونا وہ اس صورت میں ہے اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک مانوی منقسمت ہے کمپلیمنٹری حامی وال کتاب قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علیہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محضوف ہے المرسلین یہ کتاب گواہ ہے اس پر یہ آپ کا موجودہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا حامی وال کتاب مبین قسم ہے اس کتاب واضح کی کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں انا جاننا ہو قرآن عربی اللہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو غور کر سکو سمجھ سکو وہ ان فی امل کتاب لدینا لعلی الحکیم اور یہ تو ہمارے پاس امل کتاب میں ہے اصل قرآن وہاں ہے یہ تو قرآن کے مصدقہ نقول ہے جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا اور ابھی اس کی مصدقہ نقول ہے جو آپ کے پاس ہے اصل میں قرآن تو وہاں ہے فی ام لدینا لعلی وہ تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے علی ہے بہت بلند و بالا اور حکیم حکمت والی اسی کو کہیں کہا کتاب مخنون سورہ واقعہ میں چھپی ہوئی کتاب اسی کو کہا لوہم محفوظ یہ لوہین محفوظ کے اندر ہے بل ہوا قرآن المجید فی لوہ محفوظ کو ذکر قوم مصرفین کیا ہم اپنے اس ذکر کو اپنی اس یاد دہانی کو اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ بھیج دیتے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو نا قدرے ہو ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اسے روگردانی کر رہے ہو تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں نہیں ابھی ہم تمہارے تمہیں مہلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی وہ قبر سلنا من نبی سلم ولی اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی رما یاتی من نبی قانو بھی استاذ اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے چھٹائی کرتے رہے مذاق اڑاتے رہے تو حالت میں اشد بخشن اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ کیا ہے یہ یہ کس کھیت کی بولی ہے یہ جو قریش ہے وہ مزہ مسل الاولین اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے بلا انالتا ہوں بن خلقات خلق احل عزیز العلیم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ لازمن کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے الحلیم ہے اللہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا فیحا سبلن اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے لال لکم تحسدون تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو نزلہ میں سما امام بے قدر ان وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق فان شرنا بھی بند میں کا تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے اندر پھر زندگی کے آسار پھیلا دیے کزالے کا تو ایسے ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا ولزی خلق الزواج اک اللہ اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے القم القمفول کے اور انعام ماتن قبول اور تمہارے لیے بنائی ہے کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو لے تصبو اللہ ظہور ہی تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر ثم مت کروں متارب پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اس کو یاد کرو استعمے تم علیہ جب کے تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ وہ تقولو اور کہو سبحان الذي سخر لنا هذا و كنا له لہو وانا الى رب لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو ان چیزوں کو ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہمارے بس میں کر دیا ہمارا تابع کر دیا اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے اور یقیناً ہمیں اپنے ربی کی طرف لوٹ جانا ہے وجالو من بعد ہی جز اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دیے اولاد قرار دے دی ہر لفظ جز دیکھیے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے پرمیٹوزون وہ باپ کے جسم سے نکلتا ہے اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ وہ وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے تو وہ یا کہ ان کے جسم کا جز ہے اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک کی شکل اختیار کی ہے ان ال انسان الکفور مبین یقین انسان بہت ناشکرا ہے بہت ہی واضح طور پر امید تخلم یخل کو بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو اختیار کر لی ہے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں واشفاقم بالبنین اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیح دے دی ہے پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ بھائی بشر احد مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں بماں غلام علی الرحمان مثلاً اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں جلد اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیاہی ٹھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے اب امن الحلیت وہ فی غیر مبین تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں ان کو ان کو ہتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا مارشل گیمز ہوں گے اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڈیوں میں اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے وہ ہوا پھر خسام غیر مبین اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں وجال الملائے تلزین عباد الرحمان ناسا اور ان بد نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں بڑے مقربین ہیں انہیں منس بنا دیا عورتیں بنا دیا بیٹیاں بنا دیا اللہ کی اشہید الخل ہو کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت ستو شہادت میو سلون اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مونس ہے یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باس پوس کی جائے گی وقال اللہ شاہ رحمان آبدنا ہوں اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے نہ پوچھتے ان کو لہم بزال کمن علم نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم کوئی صنعت کوئی دلیل انہوں اللہ یا خرسون نہیں وہ مگر صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں ہم آ ہوں کتاب قبل ہی فہم بھی مستم سکون کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکا نے انہیں کوئی دین دیا ہے ہم لہم شرکا شرع لہم الدین دین مالم بھی اللہ اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی کوئی تو بتاؤ بھائی کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لات نے اسدا نے منات نے حبل نے کوئی چیز کو اتاری ہو کچھ بلک آلو اِنہنا مجد نہ ابانا اب ان کے پاس ایک ہی قوال تھا بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا اللہ امت ایک راستے پر ایک راہ پر ایک طریقے پر وہ اتنا اللہ آثار محتدور اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہے ہم ہدایت پا رہے ہیں ب قدال کا مار سلام قبل کا فکر نظیر اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو اللہ کالا مترفوہا مگر یہ کہ وہاں کے ہوشار لوگوں نے یہی بات کہی کیا بات کہی ان وجر نہ آبا نہ صار مختد ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی انہیں اقتدا کر رہے ہیں انہیں کے نقش پا پر ہم مقتدی ہیں ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں کالا ولاحد بے وجم مما ابا تم وہ بول کالا نبی نے کہا یعنی ہر قوم کے پاس جو نبی آیا کالا تو کم بے عہدہ خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بے عہدہ زیادہ ہدایت والی شہر مما وجد تم علیہ آبا تم اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا کالو انا بما اسی تم بھی کافی انہوں نے ضد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں دھڑنے سے کہا تین کام کر کہا فن تقم نام ہوم تو ہم نے ان سے انتقام لیا فنض القان آپ کے بطول تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا بھائی کالا ابراہیم علیہ ہے بقومی ان ننی بڑا کا کابدون اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنے اپنی قوم سے یقیناً میں بری ہوں بیزار ہوں علیحدہ ہوں ان سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو سیادی سوائے اس کے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا راہ سجائے گا کل باقی اکلے اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں اپنے پیچھے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ابراہیم ہے یعقوب یا بنی ان اللہ لال جی تاکہ وہ اللہ کی جناب ہی میں رجوع کیے رہے بل متا تو ہا لائے وہ آبا لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا عائش دے دیا آرام دے دیا ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا تھا حتہ جا الحق و رسول مبین تو جب ان کے پاس آیا حق اور کھول کر سنا دینے والا رسول وہ لما الحق و کالو حاضہ سیر الوینا بھی کافر اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں وہ کال رز نزل حاضر قرآن و وڈا انہوں مدل کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کسی عظیم شخص پر رج الن عظیم رجول کی صفت آخر میں آئی ہے کریتین درمیان میں آ گیا ہے ترتیب یہ ہوگی لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے جو اس کا سوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوئن سٹیز تھی جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے تو طائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابط تھے مکے کے سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں بھی تھیں باغات تھے ولید مغیرہ کے تھے ولید بن مغیرہ کے اس کے اس کے مکان تھے اس کے باغ تھے جائیدادیں تھیں تو یہ لوگ جو ہے بالکل یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا نزل بکار قرآن رحمت رب اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو یہ وہی جو ہے رحمت ہے نبوت رحمت ہے اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمت اللہ بنا کر تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے ہم اس ہم اس کا فیصلہ کریں گے کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت نہ ہنو قسم نہ بہ نہ ہوں معیشت ہوں پھر حیات دنیا ہم نے ان کے مابین ان کی معیشت ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے روزی کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں رفانہ افباد ہوں فوق بادن اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے بعض کو پیدائشی طور پر اپنے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی ہے وہ مرفع الحال ہے بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں دراجات ہم نے درجے کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بلند کر دیا ہے یہ تقریرہ بعض ہوں بعض تاکہ بعض بعض کو اپنے خدمتگار بنائے اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور جب ظاہر بات ہے یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے کبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تبدل کا چل رہا ہے برحمت رب کا خیر مما یجمعون باقی رہ گئی آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقیناً کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو جمع کر رہے ہیں جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت یاد پر جاتا تم معافی سن وہ ہُم و و رحمت بے فضل اللہ و بے رحمت ہی کا فل خیرم نما یا جمع وہی الفاظ یہاں ہیں یہ کہتے ہیں رب کی یہ قرآن یہ کہیں بہتر ہے اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں ولولا یقون ناس امت واحد اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے سب کے سبھی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے نہ جالنا لمن یقین الرحمان تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے لے ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی وہ مار جا علیہ یا اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے بلے بوتم ابوابن و سرن علیہ یا اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیا لگا کر بیٹھتے ایک ٹیک لگا کر اور نہ صرف چاندی کے روہنوں پر سونے کے بنا دیتا یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے یہ حدیث نبی جو میں نے بارہ آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں ایک کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ کی نگاہ میں کوئی کوئی وقت ہے ہی نہیں تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے وہ یہ سب کچھ بھی ان گالے کا لمبا لیا ہے دنیا یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامانی ہوتا نا کیا ہوتا محل جو اپنے ساتھ تو قبل میں نہیں لے جا سکتا تھا وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا وہ یہی یہی کرا جانا تھا بل آخرت ان درب میں قریل متقین اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے اس کا جو اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقوا کے لیے ہے وہ میں یاش ذکر رحمان نقی الزہ شیطان اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے نقی الزہ شیطان ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں فہو لہو کریم وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے وہی نہبیب اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے وہ یا سبون اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہماری زندگی ہماری دنیا بن رہی ہے ہماری دولت بڑھ رہی ہے کاروبار جم رہا ہے ایک کے بجائے دو دو کے بعد تین فیکٹریاں بل ہم نے بنا لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں تائزہ جانا کالا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس کالا اس وقت وہ کہے گا یا لیتا بینی و بین کا بہت المشرقین وہ اپنے مسکرین سے اس شیطان سے کہے گا کاش کے میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا فبے سے کریم تو, تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا وہ لنگ الفا کمر یوم اس غلم تم ان کم فی عذاب مشترکون اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اس سے تمہارے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی افان تک اس نے سما اور تحادل گیا تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے کیا آپ ہدایت دیں گے رہنمائی کریں گے اندھوں کی ومن کان حفیظ علالی مبین اور ان کی کہ جو کھلی کھلی گمراہی میں وہ ہے فعما نر زبن بے کا فیمہ من منتقبون تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں آپ کا انتقال ہو جائے ہم آپ کو قبض کر لیں آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے اور ارین کا الزی واد راہ یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا فن علیہ مختلف ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئے فیصلہ کن اور چاہے آپ کے بعد فسٹم سکھ بل لذیذ اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستم سکون ہو جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے قرآن کے ساتھ تبسک بال قرآن یہی لفظ حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں قد طرف تو فی کم نہ ان تمسک تم بھی میں دلو ابدا کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گواہ گمراہ نہیں ہو گیا سکھ سک لگی ہوئی ایک مضبوطی سے تھام لیجیے پکڑ لیجیے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے ان نکالا سے مستقیم یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وہ ذکر اللہ والے قوم اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے آپ کا وظیفہ ہے آپ پڑھتے رہیے اس کو والے قوم اور آپ کی قوم کے لیے بصوفت السلون اور عنقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی سب سے ہوگی بسلم ارسل قبل قبل رسو رسول اور آپ پوچھ لیجیے آپ ہم نے کس جس جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر بارہ عالم ارباب میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی میں میں ہوئی ہے آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم سے تو ان سے آپ پوچھ لیجیے جس سے بھی آپ پوچھیں اجالنا مندون رحمان عالیہ تیو بدون کہ کیا ہم نے کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا بلکہ درسنا موسا بھی آیا تنا علا نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب فقال انی رسول رب العالمین تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں ایلچی ہوں فلما جاؤں میں آیا اراہم بنا یا دھکون تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے وہ مری بن آیت اللہ اکبر و بن اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہیں کمبل ان کا عذاب آ گیا ہے کبھی وہ قحط پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے وہ ہوں اللہ اذاب اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے یہ عذاب العدنا جو سورہ سیگلہ میں ہم نے پڑھا تھا فلاں ادنا اکبر تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لال لہو یا وہی الفاظ یہاں بھی آ گئے تاکہ وہ باز آ جائیں وہ کالو یا ربا کا بیما پورا واقعہ آ چکا ہے اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے ان نہ محتدون اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے فلما کشفنا عنہ العذاب اذا هم ينقصون جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے اس کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے وہ نادا فرعون فی قوم ہی اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی پکار لگائی ڈنڈوڑا پٹوا دیا اپنی قوم میں یا قوم یا قوم علیہ علی ملک مصر اس نے کیا ڈنڈوڑا پٹوایا اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے یہ ہے وہ سیاسی شرک حاکم اللہ ہے اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو کفر ہے شرک اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اس کے بڑے بوڑھے بھی ہو گئے خدا کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا جس کو کیا یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن آف بادشاہوں کے اختیارات جو ہے وہ ڈیوائن ہے خدائی ہے وہ جو چاہے حکم دیں ان کی مرضی ہے ان کا اختیار ہی ہے فائنل لیجسلیٹو اتارٹی جو ہے وہ ہے جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنو گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو تم تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشید نے کہا دوسرے مشید سے خیر ہے سلطانیہ جمہور کا غوغا کے شن تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے خبر باخبر بڑا فتنا اٹھ گیا جب ہو اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے دوسرا کہتا ہے ہوں میں باخبر ہوں ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر انسان میں ذرا احساس ہو گیا میں بھی تو انسان ہوں اچھا بھائی تو اس حاکمیت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو کفر تو کفر ہی رہے گا گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ ٹنو کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر تو یہ فتنا وہی پرانا فتنا ہے جو چلا آ رہا ہے بہرحال اس نے کیا ڈھڈوڑا پٹوایا یا قوم علیہ سلی ملک میں لوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہاں سے یہ لذہار و تنظیم انتہافی اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہے مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے میرے کنٹرول میں ہے میں جس کو چاہوں بوگا دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں جس کو چاہوں آپاشی کے لیے اس کو پانی دو جس کو چاہوں نہ دو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے کالا یا قوم میں میرے قبضۂ قدرت میں افلا تم سے تو کیا تم دیکھتے نہیں انا خیرون من حاضر نظی ہوا مہین کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے یہ موسا یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرض ہے ولا یقاد کابین حال تو اس کا یہ کہ صاحب بات نہیں کر سکتا لکنت ہے اس کے اندر فلاح لاء الی علیہ الامن تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ سن کنگن پہن کر آتا ہے میرے مقابلے میں اور جا ماحول ملائے کا تو مختلف یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی سفید بازے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے یہ لفظ بہت اہم اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا اسی طریقے سے ڈیموبس آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی عوام کو کوئی ایک ڈبل گی روٹی کپڑا مکان ڈبل گی بجائی اور وہ جو اقبالی جی نے کہا کیا امام آنے سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانی دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ اسی طریقے سے فستخف قوم ہو پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری جو اس اس کا جو جو نے ڈنڈورا پٹوایا ہے اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی فستخف عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی فاتاؤ ہو اور وہ اسی کا کہنا مانا ان نہ کانو قومن فاسقین فاسطین یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے فلما آسفونا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے پھر نے اور اس کی قوم نے فلما آسفونا انتقمنا تکم ہوں تو ہم نے انتقام لیا ان سے فاورک نہ ہوں مجمعین اور ان سب کو غلط کر دیا وہ جالنا ہوں سلافن اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان گزری ہوئی بات وہ مثلاً للآخرین اور آگے پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا ولما ضرب ابن مریم مثلاً قوم کا من ہو یسون اور جب عیسا ابن مریم ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے وہ کیوں چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں جہاں قرآن مجید میں آیا تعبدون من دون اللہ حسب جہنم جہنم یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا اس کو بھی تو معبود ہے اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے اب حالانکہ وہاں پر قرآن بھی باتیں کرتا ہے کچھ اولیاء اللہ ہیں کچھ انہوں نے جنات کو بنایا ہوا ہے کچھ کو تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہیں کو جہنم میں جھونکا جائے گا ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو لیکن چیختے ہیں دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نفرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں عیسا کے ماننے والے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں ایک ان کا معبود ہے اس کے معبود کا اتنا چرچا اس کی یہ تعریف در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی کوئی ماننے والوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے ان کا حسابی ہو گئے تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں وکالو آلیہ خیر الم ہوں وہ کہنے لگے کہ ہمارے آلیہ بہتر ہے یا وہ ماں اللہ جد اللہ لکا اللہ جد اللہ یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے کٹ گنجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں بلحم قوم خسمون حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے ان ہوا اللہ الن امنا علیہ وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا وہ مثلاً بنی اسرائیل اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں بچپن میں باتیں کر رہے ہیں پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے خلق حیات اور موجودات ایسے ایسے دے دی اللہ نے تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ولاؤ نشا جالنا منکم ملائے گا تو یخلفون اور اگر ہم چاہیں تو تم سب تم سب کو بھی جاننا من کو ملائے قطن فلد یخلفون تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی ورود اول میں وہ بڑی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے ایک آیت تھے ایک معجزہ تھے اپنا مجسم معجزہ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام یہ حضور کے عادی میں تفصیل سے آیا ہے فلاں تم ترون نہ بہا تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو تب اونی اور میرا اتباع کرو میری پیروی کرو حاضہ خلاط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے بلا یس الدن کم و دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے ان لکم ادب مبین یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ولما جا عیسہ بل بنا قادقے تو تم بھی اور جب آئے عیسا واضح نشانیاں اور مجھے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے نوٹ کر لیجیے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجین میں صرف حکمت تھی کتاب نہیں تھی احکام شریعت نہیں تھے کتاب تو ہے اس میں حکمت نہیں تھی اس وقت تک ابھی نسل نو انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے ہاں command commandments dos and don'ts یہ کرو یہ نہ کرو احکام دے دیے گئے حکمت انجیل میں آئی اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی اور جے تو کم حکمت میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں بعض الروی رفیع اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو فتق اللہ واسی پس اللہ کا تقبہ اختیار کرو اور میرا کہنا مانو میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و رب کم فابدو یقیناً اللہ ہی ہے وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب بس اسی کی بندگی کرو حاضر سراط کے مستقیل یہی سیدھا راستہ ہے فخ طلف الحضاب و ممبین تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ نقل کفر کفر نہ باشد ایک انتہا کو وہ نکل گئے دوسری انتہا کو یہ عیسائی چلے گئے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا جو ان کو مان لے بس اس کی تو نجات ہو گئی اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں فویل الزین ظلم بن عذاب یوم علیم تم تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ان گناہ گاروں کے لیے اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے اندرون اللہ ساطان تاکہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک وہ لا شرون اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا یوم نے باز یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الل متقین ہاں جو یہاں متقی ہیں صاحب ایمان ہیں خدا پرست ہیں خدا ترس ہیں ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی یا عباد لا خوف علیکم اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں الوم ولا ان تم کہرور نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اللہ دین بے آیات نہ و قانون مسلمین یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے الجنت تو داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی کہ تمہاری عزت کی جائے تمہارا اعزاز اور اکرام ہو جو و عم جو صحاف انگاہ اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے ان کے نقابیاں ہوں گی سونے کی واطلابن اور آپ پورے ہوں گے وہ فیحا ماتی انفس ہو اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے جو بھی انسان کے اندر ہے نفس کے اندر جس جس کی اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے وہ سب قسم وہاں فراہم کر دیا جائے گا وہ تلفظ جسے کے نگاہیں جو ہے وہ لذت حاصل کریں ہر شہر نہایت حسین ہوگی پھول ہے تو نہایت حسین ہے اور اگر باغات ہے نہایت حسین ہے منظر نہایت حسین ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہایت حسین ہوں گی وہ تلز وان تم فیحا خالدون اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہ تل کا جنت النتی استموہا بے تم تعملون اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے یہ تمہارے اعمال کا سمر ہے بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں یہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے الحمد للہ حدان لہٰذا وما اللہ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے نکوفی فاطحت منہا کا اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون اس کے جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لا لافتر ہوں سی مبلسون ان پر کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تفریح کی جائے گی اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کے اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے ظلم نہ ہوں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولاکن کانو ہوں الظالمین یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر نہ دو یا مالک ہو وہ ندا کریں گے یہ مالک جو ہے یہ جہنم کا داروگا ہے اے مالک یا مالک علینا رب اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے ختم کر دے ہمیں اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے قال کم ماں کے سور وہ جواب دے گا نہیں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لقد جینا کو بالحق ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین سچی تعلیمات ولا کن اکثر حکم دل حق کار لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے ام ابرم امرن پینا مبرمون کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے کوئی فیصلہ کر لیا ہے اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور حضور کے ماں بہن اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے کسی صورت نہیں مانیں گے پینا مبرمون تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں اب سبون انا اننا نسما سر رہوں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تصویریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں وہ نجوا ہوں اور جو نجوا کرتے ہیں بلا کیوں نہیں وہ رسولنا لدہم یکتبون ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے ان کان رحمان ولد الفان نبی کہہ دیجیے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا بیٹا ہوتا پھر واقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا ہے ہی نہیں یہ ہے در حقیقت تعلیم بالمحال ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے تو پوچھنے کا کوئی سوال نہیں اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا ایک منکر حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے لو آشا ابراہیم لکان نبی وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہ جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے تو جگہ کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو ان الرحمان ولد فان العابدین اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے نہ ابراہیم میں زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقع آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے سبحان ربی سماوات ولب رب آسیاما جیسے فون پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب مالک اور آقا رب العرش اور جو تخت کا رب ہے تخت کا مالک ہے اما یا ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فضر ہوں یقوز و یا نبی ان کو چھوڑیے یہ غور و خوض میں لگے رہیں مین میخ نکالتے رہیں اور یا کھیل کود کرتے رہیں اور استحکار کرتے رہیں تبصر کرتے رہے حتیٰ یو لاکو یو محم النزی یو ادون یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ سما الہ اللہ پھر عد الہ اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ایک الہ ہے یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈس پریئر ہے عیسائیوں کی thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے اللہ تیری مملکت تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سے ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میری اگر ناشتری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے اس کی وجہ سے زہر الفساد و فلبر برباغ بے قسمت قسمت الناس اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے بہ الدی فما اللہ وفیل ارد اللہ وہ الحکیم العلیم اور وہ الحکیم ہے العلیم ہے وہ تبارک اللہ لہو بالکل سما سماوات وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس نے تو کہا تھا مصر کا حکومت میری ہے تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی وما بینا ہما اور دونوں دونوں کے ماں بہن وہ ان دہو علم اور اس کے پاس سے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی بھائی لہ ترج اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے بلائی امریک النظین شفات ابن حق گی عالم اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی کوئی غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی بلا انسالتا ہوں من خلق یقول اللہ اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہیں اللہ نے بنایا فانا یو فکون تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں وکیل ہی اور قسم ہے نبی کے اس قول کی رب نہا اُلا قوم اللہ یو اے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے اے پروردگار یہ میری قوم بھی مان نہیں لا رہے یہ نہیں مان رہے یہ نہیں سن کر دے رہے یہ نہیں تصدیق کر رہے وکیل یا رب نہا الا قوم اللہ یومنون فسفان ہوم تو اے نبی ذرا درگزر کیجیے ابھی اگر یہ صورت واقع جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو درمیانی عرصہ ہے چار سال سن چار نبی سے آٹھ نبی تک کی ہے تو ظاہر بات ہے ابھی تو تھوڑا بہت گزرا ہے فسفا ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجیے آپ اپنا رخ پھیر لیجیے وکل سلام اور کہیے سلام وکالو سلامہ اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں استحضاء اور تبصر کرتے ہیں ویزا خاکہ محب الجاہل قلع السلام آج الفرقان میں پڑھ چکے ہیں سلام فصو فیا زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت ان پر منتشف ہو جائے گی حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم و نفاغی ویا کم بلآیات حقیق